جناب ابراہیم بن یزید نخعی فقیہ اہل کوفہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے پاؤں کو بچھا لیا کرتے اور مسلسل اس طرح کرنے سے ان کے پاؤں کی پشت سیاہ ہو گئی تھی سننے ابو تابود حدیث نمبر نو سو باسٹھ